حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں نقائص اس طرح پیدا ہوئے کہ آدمی اپنے بھائی کو ایک بار کوئی گناہ کرتے دیکھتا تو اسے منع کرتا پھر اگلے دن اسے گناہ کرتے دیکھتا تو اس کی وجہ سے وہ اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم راز بننے سے نہ رکتا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے سے ملا دیے ان کے بارے میں قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفروا من بنی اسرائیل یہاں سے لے کر منہم فاسقون یہاں تک بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داود اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لانت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے اور وہ جو برے کام کرتے تھے ان سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے وہ جو کچھ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں بہت برا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اور اگر وہ اللہ پر نبی پر اور نبی پر نازل ہونے والی شریعت پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو ان کافروں سے دوستی نہ کرتے لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا نہیں تم عذاب سے نہیں بچ سکتے حتیٰ کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک دو اور اسے حق کرنے پر مجبور کر دو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہی روایت ایک دوسری سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مرفوعان بھی بیان کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار چھ